جناب ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہم کے ہاں آئے تو ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے لیکن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عامر سے کہا بیٹھ جائیں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انتیس